علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لہسن کھانے سے منع کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ پکا ہوا ہو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو آٹھ یہ حدیث صحیح ہے